بولا اے رب میرے قسم اس کی کہ تو نہیں مجھے گمراہ کیا میں انہینزمے میں بھلوئے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بیرا کروں گا